گھر سوچا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا گور گھر سوچا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا گور گھر سوچا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا ہے آ خوشی کا آ گیا نور گھر سوچا گیا گے دل خوشی کا آ گیا گے نور گھر سوچا گیا گے دل خوشی کا آ گیا گے آئے پیارے پستا گے دل خوشی کا آ گیا نور گھر سوچا گیا گے دل خوشی کا آ گیا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ نور گھر بر آیا سوچا گیا دل خوشی کا آ گیا سوچا گیا دل خوشی کا آ گیا